آج کے بے ایمان حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا اہل مدین کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں اس دور کی دیگر اقوام کی طرح یہ لوگ بھی شرک کا شکار تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے آخر کار اس قوم پر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ کر دی گئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ان کے ایک اور مرض کا بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے قرآن میں ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس حوالے سے سمجھایا تو انہوں نے تنزیہ جواب دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز رہ گئے ہو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ منافع کمانے کے ناجائز طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے اس عمل میں چونکہ انسان جان بوجھ کر دوسرے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کا مذاق اڑانے پر اتر آتا ہے اسی طرح یہ بات بھی اس واقعہ سے سامنے آتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا انسان کبھی اس طرح کے بھیانک اخلاقی جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتا یہ اتنی واضح بات ہے کہ قوم شعیب کے کفار بھی اسے سمجھتے تھے بدقسمتی سے آج ہماری مسلمان سوسائٹی میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہمارے ہاں طرح طرح کے ناجائز طریقے سے منافع کمایا جاتا ہے جن میں ملاوٹ ناپ تول میں کمی جھوٹ بول کر مال بیچنا ذخیرہ اندوزی وغیرہ بہت عام ہیں یہ کام کرنے والے لوگ دھوکے جھوٹ اور رشوت کے ذریعے سے دنیا کے قانون کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں مگر قوم شعیب کا سبق یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا جس خدا نے قوم شعیب کے بے ایمان لوگوں پر عذاب نازل کیا تھا آج کے مسلمان بھی اس کی پکڑ سے ہرگز باہر نہیں ہیں صرف فرق یہ ہے کہ قوم شعیب کے مجرمین کو گزرے ہوئے کل میں پکڑا تھا اور آج کے بے ایمان مجرموں کو وہ آنے والے کل میں پکڑے گا ہنی ٹریپ امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چین کا شمار دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے سوویت یونین کے انہدام سے قبل یہی پانچ ملک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت شمار ہوتے تھے اس زمانے میں دیگر بعض ممالک نے بھی ایٹمی اسلحے کے حصول کی کوشش شروع کر دی تھی ان میں اسرائیل کا نام سر فہرست ہے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے مغربی طاقتوں کی مدد سے سن ساٹھ کی دہائی میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی مگر بین الاقوامی دباؤ کے خوف سے اس صلاحیت کا اظہار نہیں کیا انیس سو چھیاسی میں دنیا کو پہلی بار اسرائیل کی ایٹمی طاقت کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب صحرائے نقب میں واقع اسرائیلی ایٹمی تنصیب جمعن کے ایک اہلکار مردکائی ونونو نے برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں اس نے اسرائیل کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تفصیلات سے پہلی دفعہ پردہ اٹھایا جس سے دنیا بھر میں کھلبلی مچ گئی چنانچہ اسرائیل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سے قبل یہ اہلکار مزید مسائل پیدا کرے اسے واپس اسرائیل لا کر اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے لہٰذا اسے پھانسنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک ہنی ٹریپ یا دام الفت تیار کیا موساد کی ایک انتہائی حسین خاتون ایجنٹ نے بردکائی ونونو سے لندن میں دوستی کی اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا پھر اسے تفریح کے لیے روم چلنے کی پیشش کی روم کے ایک ہوٹل میں اسے نشہ آور دوا کھانے میں ملا کر دی گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کوئی دل ربا حسینہ نہیں اسرائیل کی عدالت تھی جس نے اسے غداری کے الزام میں اٹھارہ سال قید کی سزا سنا دی یہ واقعہ جو ایک فرد پر گزرا ہر انسان کا حقیقی مسئلہ ہے آزمائش کی اس دنیا میں انسان ہر لمحہ حالت جنگ میں ہے اس کے دشمن شیطان نے اس کے سامنے طرح طرح کے ہنی ٹریپ بچھا رکھے ہیں انسان دنیا کے اس جال کو جال نہیں سمجھتا وہ ساری زندگی دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور لذت کے پیچھے بھاگتا ہے اس حسن کے پیچھے جہنم کی جو قید چھپی ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے یہاں تک کہ خدا کے فرشتے موت کی بے ہوشی لیے اچانک نمودار ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو جہنم کے قید خانے کے سوا کچھ اور سامنے نہیں رہتا کامیاب انسان وہ نہیں جس نے دنیا میں بہت ترقی کی کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا کے ہنی ٹراپ میں پھنسنے کے بجائے خدا کی ابدی جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کر لیں گندے انڈے عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ سودا سلف لینے باہر جائیں تو کوئی دکاندار گلی سڑی اور باسی اشیاء ان کے حوالے نہ کر دے تاہم دکانوں پر ملنے والی اشیاء میں غالباً انڈا واحد چیز ہے جس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے خراب ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا انڈے کا خراب ہونا اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب گھر لانے کے بعد انڈے پر چڑھا خول توڑا جائے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے استعمال میں آنے والی سفیدی اور زردی صحیح حالت میں ہے یا خراب ہو چکی ہے آج کے انسان کا معاملہ بھی کچھ انڈے ہی جیسا ہے آج جس شخص سے بات کی جائے وہ اپنی گفتگو اور ظاہری چیزوں سے اپنے گرد انڈے کی طرح سفید خول چڑھائے ہوئے ملتا ہے خوش اخلاق باقردار اصول پرست معاشرتی خرابیوں سے نالاں اور اخلاقی انحطاط سے پریشان مگر جب معاملہ کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گندے انڈے کی طرح ہیں لوگ صرف اس وقت تک اچھے انڈے ثابت ہوتے ہیں جب تک ان کے مفادات اور خواہشات کے تحت معاملات چل رہے ہوں مگر جیسے ہی ان کی انا کے خول پر ضرب لگے ان کے مفادات کا گھروندہ بکھرنے لگے ان کی خواہشات کا محل مسمار ہونے لگے ان کے تعصبات کا علم سر نگو ہونے لگے گندے انڈے کا سفید خول ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے غلازت اور بدبو کے سوا کچھ نہیں نکلتا لوگ وعدہ کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے لوگ بولتے ہیں مگر سچائی سے کام نہیں لیتے لوگ تنقید کرتے ہیں مگر عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ علم و اخلاص کے دعوے بھی کرتے ہیں اپنے نیک و صالح ہونے کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں اپنی پاک دامنی کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں مگر درحقیقت یہ لوگ گندے انڈے ہیں یہ گندے انڈے معاشرے کی اعلیٰ روایات کو ختم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی ان کے الفاظ کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے بلکہ عمل کے آئینے میں ان کی تصویر دیکھنی چاہیے میڈیا اور عورتوں کی نمائش لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا عورتیں بیٹے سونے چاندی کے ڈھیر نشان زدہ گھوڑے چپائے اور کھیتی کھبا دی گئی ہیں یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے ان سے کہو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ بتا دوں جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی سورہ آل عمران آیات نمبر چودہ تا پندرہ قرآن کریم کی اس آیت میں مرغوبات دنیا کی جو فہرست بیان کی گئی ہے اس میں سر فہرست عورتوں کی محبت کو بیان کیا گیا ہے اس بات کو کسی اور نے سمجھا ہو یا نہیں میڈیا کے لوگوں نے خوب سمجھا ہے دور جدید میں الیکٹرانک میڈیا ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے یہ تعلیم معلومات اور تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں جہاں مطالعے کا زیادہ رجحان نہیں اور شرح خواندگی بھی کم ہے وہاں الیکٹرانک میڈیا ہی لوگوں کی دلچسپی کا اصل مرکز ہے مگر بدقسمتی سے یہ دور جدید میں عورتوں کی نمائش اور اریانی پھیلانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فلم اور ڈرامہ بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی فلم اور ڈرامے کو لوگوں کی بڑی تعداد دیکھے اسی طرح ٹی وی چینل چلانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے چینل کے ناظرین اکثریت میں ہوں ایک ناظر کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے سہل اور آسان نسخہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت خواتین کو میک اپ اور روشنی کے ذریعے سے خوب تر بنا کر اسکرین پر لایا جائے ان کی نسوانیت اور صنفی کشش کو ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے ان کے ناز و انداز اور غمزہ و ادا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے شوق میں مبتلا کیا جائے ان کے جسم کی نمائش کر کے ویو شپ کو بڑھایا جائے عاشقانہ اور فحش مناظر سے ناظر کی توجہ حاصل کی جائے اور ضرورت پڑے تو فنکاروں کو بے لباس کر کے فن کی خدمت کرائی جائے الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں اب گھر گھر ٹی وی اور کیبل موجود ہے ہر طرح کی فلمیں بازار میں عام ملتی ہیں ان کو چلانے کے بہترین آلات V C R C D player اور ڈی وی ڈی پلیئر کی شکل میں انتہائی کم قیمت پر بازار میں دستیاب ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد صبح و شام الیکٹرانک میڈیا سے استفادہ کرتی ہے اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا میڈیا پر دکھائی جانے والی شے اکثر و بیشتر ہی ہوتی ہے یہ سب کچھ ایک انسان کے اندر سے حیا کے فطری جذبے کو مغلوب کر دیتا ہے انسان کے حیوانی جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ عفت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے زنا اور فحاشی انسان کو ایک معمولی عمل لگنے لگتا ہے اس صورتحال کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ گھر سے ٹی وی کو نکال دیا جائے یہ بظاہر مکمل حل ہے مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حل اکثریت کے لیے ناقابل عمل ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ناقابل عمل ہو جائے گا کیونکہ دور جدید میں الیکٹرانک میڈیا کو روک دینا کسی طور پر بھی ممکن نہیں رہا ہے اس صورتحال کا حال وہی ہے جو مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں سے باشعور لوگوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اختیار کیا ہے یعنی فرد کی تربیت کی جائے ایمان و اخلاق کو اس کے رگ و پے میں اتارا جائے اپنی تہذیب اقدار روایات اور فطرت میں موجود پاکیزہ جذبات کو بھارا جائے حیا اور عفت کی اہمیت دل و دماغ میں راسخ کی جائے زنا کے نقصانات اور اس کی شناخت کو اجاگر کیا جائے نیز نے کہا کہ فطری تعلق سے جتنا جلدی ہو سکے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی تحریک برپا کی جائے ان سب کے ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم دی جائے کہ اللہ کی جنت تقوی کے بغیر نہیں مل سکتی یہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سائے میں زندہ رہے گا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت میں کہیں زیادہ بہتر بنا کر انسان کو دے دی جائیں گی انسان ذہنی طور پر بہت طاقتور مخلوق ہے جب وہ کسی شے کے بارے میں ایک نقطۂ نظر قائم کر لیتا ہے تو بنیادی جبلی جذبات پر بھی قابو پا لیتا ہے اس کا ایک نمونہ رمضان کے روزے ہیں جب لوگ اللہ کے لیے کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ جب انسانوں کی تربیت اس طرح کی جائے گی تو وہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو الیکٹرانک میڈیا کی پھیلائی ہوئی اس آلودگی سے بچانے کے قابل ہو جائیں گے اللہ کا ذکر اور اطمینان قلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتایا ہے سورہ اراد مگر ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے بھی دل بے چین اور مسترب رہتا ہے وہ صبح و شام تسبیحات پڑھتے ہیں مگر پھر بھی زندگی حزن و ملال اور بے چینی و انتشار میں گزرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں اطمینان سے مراد سکون کی وہ کیفیت نہیں ہے جو کسی نشے کو اختیار کرنے کے بعد انسان پر تاری ہو جاتی ہے اور جس کے بعد انسان دنیا و مافیہ کے ہر غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے بلکہ یہاں اطمینان سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس ہستی پر وہ ایمان لایا ہے جس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہے وہی در حقیقت خالق و مالک ہے اسی کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اور جس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا اور محروم نہیں کرے گا تاہم یہ یقین اللہ کے جس ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہ محض تسبیح پر انگلیاں پھیرنے کا عمل نہیں بلکہ اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ محض کچھ اذکار کو زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں اس کے ذکر سے منہ میں شیرینی گھل جانے کا نام ہے یہ اس کے نام کی مالا چبنے کا عمل نہیں ہما وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھنے کی کیفیت کا نام ہے یہ اللہ کا ورد کرنے کا عمل نہیں رب کی محبت اور اس کے ڈر میں زندگی گزارنے کا نام ہے اس یاد کی بڑی خوبصورت تعبیر اگر فیض کے الفاظ مستار لیں تو کچھ یوں ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اطمینان قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی اندیشہ اللہ کے دوستوں کو عطا کی جاتی ہے فرمایا سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندیشہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے سورہ یونس یہاں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے یہ دوست کون ہوتے ہیں یہ کوئی بزرگ قسم کے لوگ نہیں بلکہ وہ سچے اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان کا ثبوت تقوا سے دیتے ہیں یعنی رب کی یاد ان کا احاطہ اس طرح کر لیتی ہے کہ زندگی کے ہر کمزور لمحے میں وہ یہ سوچ کر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے یہی لوگ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہیں اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کیسے کسی خوف و حزن کا شکار ہو سکتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کسی بھی ملک کے صدر یا وزیر اعظم سے جو ملک کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے اگر کسی شخص کی براہ راست دوستی ہو جائے تو پھر اس ملک کا کوئی سرکاری محکمہ اسے تنگ نہیں کر سکتا کہیں اس کا کام پھنس نہیں سکتا جب ایک فانی انسان کا یہ حال ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دے دے ان کے معاملات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ انہیں ہر خوف و حضن سے محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکالیف بھی آتی ہیں بلکہ اکثر انہی پر آیا کرتی ہیں تو پھر یہ لوگ کس طرح خوف و حزن سے محفوظ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ خوف و حزن دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں ان کے ارد گرد وقتی طور پر پریشان کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں مگر ان کے قلب پر اطمینان کی وہ کیفیت تاری رہتی ہے جس سے انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اس کا سب سے اچھا نمونہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت ہے آپ کو اپنی زندگی میں متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ہجرت کے موقع پر تو خون کے پیاسے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی نہ تھا مگر آپ اس موقع پر ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بکر آپ کی طرف سے فکر مند ہوئے تو آپ نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا رفیق خود اللہ ہے بخاری رقم چونتیس سو ترپن ایک بندہ مومن پر جب زندگی کی مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو بآسانی اسے ان مشکلات سے نکال سکتا ہے چنانچہ وہ اپنے رب ہی کو پکارتا اور اسی سے مدد چاہتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں تاہم اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکلات دور نہیں ہو رہی تب بھی جنت میں اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور آخرت کے دکھوں سے اسے بچا رہی ہیں چنانچہ مشکلات و تکالیف بھی اسے یہ اطمینان فراہم کرتی ہیں کہ اس کی تکلیف کا ہر ایک لمحہ جنت میں اس کی راحتوں میں اضافے کا سبب بنے گا جو شخص اطمینان کی اس کیفیت میں جیتا ہو اس کے سکون قلب کے کیا کہنے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان کی تیاری میں مصروف کوئی قابل طالب علم رات بھر جاگتا اور نیند کی راحت سے محروم رہتا ہے مگر اسے یہ تکلیف اس لیے گوارا ہوتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کا بہترین نتیجہ دیکھے گا یا کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اس امید پر کہ آنے والے دنوں میں اسے بھرپور منافع ملے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان و تقوا کی کیفیات میں جیتا ہو نہ کہ اس شخص کے لیے جسے عام حالات میں اللہ یاد رہے نہ آخرت بلکہ اس کی زندگی کا مقصود دنیا کی لذتیں ہوں ہاں اسے کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ یہ اللہ کی یاد ہے جس سے اسے سکون مل جائے گا چڑھائی گدھا گاڑی پر اتنا سریا لدا ہوا تھا جس کا وزن گدھے کے وزن سے کئی گنا زیادہ تھا گدھا اس بوجھ کو اوپر جاتی ہوئی سڑک پر ڈھوتا ہوا یہاں تک تو آ گیا مگر اب اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا گدھے کا مالک اترا اور اسے حرکت میں لانے کے لیے ایک موٹے ڈنڈے سے گدھے کو پیٹنے لگا یہی وہ لمحہ تھا جب میں وہاں پہنچا یہ میرا روز کا راستہ تھا مگر میری مشینی سواری نے مجھے کبھی اس چڑھائی کے بلند ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا مگر آج اس چڑھائی پر گدھے پر لدے بوجھ اور اس کے مالک کی بے رحمی نے مجھے تمام انسانوں کے مالک کی رحمت کا ایک نیا رخ دکھایا خدا چاہتا تو انسانوں پر اتنے بوجھ ڈال دیتا کہ انسان کی زندگی درد و علم کی ایک داستان بن کر رہ جاتی بوجھ ڈالنا تو دور کی بات ہے اس نے انسان کو زمین کا اقتدار دے دیا سواریوں کو اس کے لیے مسخر کیا مویشیوں کو اس کے لیے حلال کیا مادے کو اس کے تصرف میں دے دیا سبزہ و فضا پانی و ہوا کو اس کی دسترس میں دے دیا غرض زندگی اور بادشاہت کے سارے اسباب اکٹھے کر دیے البتہ یہ مطالبہ کر دیا کہ بندے کو اطاعت کی چڑھائی چڑھنی ہوگی کیونکہ اطاعت کی یہ اونچی سڑک ہی جنت کو جاتی ہے مگر یہاں بھی اس کی رحمت دیکھیے کہ شریعت کی صورت میں وہ متوازن طریقہ دیا جو اس چڑھائی کے لیے کسی مشینی سواری سے کم نہیں ہے جس میں دین و دنیا کی کوئی علیحدگی نہیں جس میں کھانے پینے گھر بار شادی بیاہ زیب و زینت سیر و تفریح کمانے اور خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں بس شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقصود زندگی نہ بناؤ اصراف نہ کرو حد سے نہ گزرو اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے رہو اور جب تمہارے مالک کے دین کو تمہاری ضرورت ہو تو منہ نہ موڑو مگر کیا کیجیے انسان نے یہ چڑھائی نہ پہلے کبھی چڑھی نہ آج چڑھنے کے لیے تیار ہے ایسے میں گدھے پر ڈنڈا اٹھانے والا یہ بے رحم انسان اگر اطاعت کی چڑھائی مشینی سواری پر بھی چڑھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسے خدا کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا آپ تیار ہے یہ گاڑی کتنی شاندار ہے یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے اس کا بنگلہ تو زبردست ہے آج کل یہ فیشن ان ہے میں تو گرمیوں کی چھٹیاں ملک سے باہر ہی گزارتا ہوں یہ اور ان جیسے جملوں کے درمیان آج کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے یہ جملے بتاتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنے لیے جینے کی وہ سطح متعین کر لی ہے جو جانوروں کی سطح ہے جانور اپنی پوری زندگی خواہشات کے پیچھے گزارتے ہیں مگر ان کے لیے یہ کوئی ایپ کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی نعمت نہیں دی ہے وہ صرف بھوک اور جنس کی بنیادی جبلت کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں جینا ہے اور یہی ختم ہو جانا ہے کے برعکس انسان ایک ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کریں گے جو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گی اس جنت میں جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کر لے اس دنیا میں خدا مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایسے میں انسان کا مشن پردائے غیر میں چھپے رب کو پانے اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو عقل دی ہے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان دیے ہیں یہ سب اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان چاند و سورج کی روشنی میں خدا کے نور کو دیکھے سبزے کی ہریالی میں خدا کی ربوبیت کا اندازہ کرے آسمان کی بلندی میں اس کی عظمت کو پہچانے ستاروں کی چمک میں وہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھے ساون کی برسات میں رب کی رحمت کو دیکھے وہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھے اور رو رو کر اپنے رب کو پکارے اس کی جنت کا طلبگار بنے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگے مگر انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور بصیرت کو خواہش کے اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے پیٹ جنس اور انا کے بتوں کو معبود بنا کر ساری زندگی ان کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے مگر اب اس کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں رہتا یہ وقت بہت لوگوں پر آ چکا ہے آپ پر آنے والا ہے سو کیا آپ خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں آپ اپنی عقل و بصیرت کو تسکین خواہشات کے بجائے معرفت رب کا مشن دینے کے لیے تیار ہیں مچھر اور انسان انسانوں کو اذیت دینے والے حشرات میں مچھر کا نام بہت نمایاں ہے یہ نہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں بلکہ اس عمل میں انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں خون چوسنے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مچھر باز جان لیوا بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں جیسے ملیریا زرد بخار اور ڈینگی کی بیماریاں وغیرہ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں عوامی مسائل کو حل کرنا صاحب اقتدار لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے ایک عام آدمی کے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مضر صحت دھواں اور بو پیدا کرنے والی پروڈکٹس کے ذریعے مچھروں کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرے یہ کوشش اکثر ناکام ہی جاتی ہے اور مچھر بلا خوف و خطر رات بھر انسانوں کو کاٹتے رہتے ہیں مچھر انسانوں کو سوتے ہوئے ہی نہیں جاگتے ہوئے بھی کاٹ لیتے ہیں مچھر یہ کام اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت اس واردات کا پتہ چلتا ہے جب مچھر دانے اور جلن کی نشانی پیچھے چھوڑ کر اڑ چکا ہوتا ہے ان میں اس قدر پھرتی ہوتی ہے کہ آدمی اگر ہاتھ مار کر انہیں مارنے کی کوشش کرے تو وہ پلک جھپکنے میں اس حملے کی پہنچ سے دور نکل جاتے ہیں تاہم کوئی مچھر اگر خون پی پی کر بہت موٹا ہو جائے یا خون چوسنے کے عمل میں بالکل غافل ہو جائے تو انسان کا تیز رفتار حملہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے خون چوسنے میں حد سے زیادہ انہماق اور غفلت جس طرح مچھر کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے اسی طرح دنیا کمانے میں حد سے زیادہ انہماق اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اسباب دنیا انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں لیکن جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر غفلت کا پیدا ہونا لازمی ہے اسباب زندگی کا ایک حد سے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جانا اسے شیطان کے لیے ترن والا بنا دیتا ہے رزق حرام لالچ تکبر بخل اسراف اور ان جیسے ان گنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے دنیا کو مقصود بنا لینے والا غافل انسان شیطان کا سب سے آسان ہدف ہوتا ہے اور مچھر جیسا یہ غافل انسان شیطان کے پہلے حملے ہی میں اپنی آخرت گما بیٹھتا ہے ایڈیٹ باکس آج کل یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد کتاب اور قلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عصر حاضر میں الیکٹرانک میڈیا کے عام ہونے کے بعد مطالعے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے یہ بات ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ٹھیک ہے مگر اہل مغرب کے ہاں آج بھی کتاب علم سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کے ہاں الیکٹرانک میڈیا خبر کھیل اور تفریح کے معاملے میں تو یقیناً بہت زیادہ مؤثر ہو گیا ہے مگر علم کی دنیا میں آج بھی کتاب و قلم کی حکمرانی ہے ان کے ہاں ٹیلی ویژن کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے اس یقین کی بنا پر کہ بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنا انسان کی ذہنی سطح کو کم تر کر دیتا ہے watching too much television causes stupidity یہ بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ٹیلی ویژن دیکھنے کے عمل میں انسان اپنی عقل کو جو اس کا اصل شرف ہے بہت کم استعمال کرتا ہے جبکہ مطالعہ کرنا ایک بھرپور ذہنی ورزش ہے جس میں انسان کی علمی و عقلی صلاحیتیں بے پناہ بڑھ جاتی ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے والے شخص کے مقابلے میں کتاب پڑھنے والا شخص اپنے ذہن کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے جب وہ الفاظ پڑھتا ہے تو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دو تین دفعہ رک کر دیکھتا ہے اپنے تخیل کو استعمال کر کے وہ ان کو تصورات میں تبدیل کرتا ہے ان کا تجزیہ کرتا ہے الفاظ نئے ہوں تو ڈکشنری سے ان کے معنی دریافت کرتا ہے اس طرح نہ صرف اس کا علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخیلاتی طاقت اس عمل سے مضبوط ہوتی ہے اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے چیزوں کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی استعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ مطالعہ نہ کرنے اور صرف ٹیلی ویژن پر انحصار کرنے والا کبھی اس عمل سے نہیں گزرتا وہ اس ایڈیٹ باکس پر ہر چیز اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے ہر پیغام اور ہر واقعہ آواز تصویر رنگ اور روشنی کی مدد سے اس طرح اس کے سامنے برہنا ہو کر آ جاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے اس کی زندگی بس سنی سنائی باتوں میں گزرنے لگتی ہے یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعے کی روایت جو پہلے ہی بہت کمزور تھی اب کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ اول تو اپنی معاشی اور معاشرتی مصروفیات ہی سے وقت نہیں نکال پاتے اور جو وقت انہیں ملتا بھی ہے وہ ٹیلی ویژن کے چینل بدلتے ہوئے گزر جاتا ہے لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مطالعے کا وقت نہیں ہے یا پھر مطالعہ کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بڑے فخر سے بتائے کہ وہ ورزش نہیں کرتا ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح مطالعہ نہ کرنے والے اور ٹیلی ویژن کے چینل بدلتے رہنے والے افراد ذہنی طور پر سمارٹ نہیں رہتے ذہنی طور پر پسماندہ ہو جاتے ہیں ذہنی پسماندگی کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ خود اپنی جہالت کو فخریہ طور پر بیان کرنے لگیں اجتماعی طور پر جس قوم کے افراد میں مطالعے کی عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی روایت کمزور ہو جاتی ہے علم کی مضبوط روایت کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود دنیا میں بہت پیچھے ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ٹیلی ویژن کے سامنے کتاب کو شکست ہو رہی ہے یہ شکست زندگی کے ہر میدان میں ہماری شکست کا سبب بن سکتی ہے یہ نوشتہ دیوار ہے مگر کیا کیجیے اسے پڑھنے کے لیے بھی مطالعے کی عادت ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ہم میں نہیں ایسے میں ہر باشعور شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطالعے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے آج اس سے بڑی کوئی قومی خدمت ممکن نہیں کا سبق نگر کا شمار ہالی ووڈ کے مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے آرنلڈ تیس جولائی انیس سو سینتالیس میں پیدا ہوئے عملی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے انیس سو اڑسٹھ میں وہ امریکہ آئے باڈی بلڈنگ کے ساتھ انہوں نے فلموں میں آنے کی تگ و دو شروع کر دی انیس سو ستر میں انہیں ایک film Hercules in New York میں کام کرنے کا موقع ملا تاہم ان کی اصل شہرت انیس سو چوراسی میں منظر عام پر آنے والی فلم دا ٹرمینیٹر کے ذریعے سے ہوئی پھر اس میدان میں انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فلمی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا یہاں بھی تقدیر ان پر مہربان رہی اور فلم کا ہیرو سیاست کے میدان میں بھی ہیرو بن گیا اکتوبر دو ہزار تین میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی گورنری کا تاج ان کے سر سج گیا اس وقت وہ کیلیفورنیا کے گورنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دو ہزار سات میں ہونے والے انتخابات میں بھی اس عہدے کے لیے میدان میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں حال ہی میں آرنلڈ کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آرنلڈ نے موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے کا ارادہ کیا وہ آخرکار اس مقصد میں کامیاب ہو گئے مگر اس کے لیے انہیں چھ مہینے تک مختلف عملی اور تحریری امتحانات سے گزرنا پڑا اہل پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی عجیب و قریب خبر ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں کسی گورنر کو اول تو کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ضرورت پیش آ جائے تو امتحان سے گزرنا تو دور کی بات ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ ترین افسر اس کی خدمت میں پیش ہو کر لائسنس اس کے قدموں میں رکھ دے گا معاملہ صرف لائسنس بنوانے تک ہی محدود نہیں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو حکمران طبقے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا ان کے لیے ہر جگہ ہر قانون معطل کر دیا جاتا ہے تاہم معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں حکمرانوں نے اپنے لیے یہ انداز پسند کر لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی رول آف لا کو کبھی ایک معاشرتی قدر کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا یہی سبب ہے کہ بظاہر لوگ اس طرح کے واقعات پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں مگر جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ خود بھی اسی طرح قانون کو پامال کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کی خدمت کا نعرہ لگانے والے لوگوں سے لے کر اسلام کے نام پر منتخب ہونے والے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح قانون معطل ہو جاتا ہے جس طرح ایک فوجی حکمران کے لیے ہو جاتا ہے یہی معاملہ عوام الناس کا ہے انفرادی طور پر جب کبھی اور جتنا کبھی انہیں اختیار ملتا ہے وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ انہیں قانون کی پاسداری نہ کرنی پڑے چونکہ حکمران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اختیار رکھتے ہیں اس لیے ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ قانون کو جب چاہیں اپنے لیے معطل کر دیں عوام کو یہ اختیار کم کم ملتا ہے مگر جب کبھی ملتا ہے ان کا رویہ حکمرانوں سے قطن مختلف نہیں ہوتا یہی وہ رویہ ہے جسے ہم قانون کی حکمرانی کا ایک قدر کے طور پر نہ ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں دنیا میں کوئی قوم قانون کی پاسداری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فیصلہ فرد کی حیثیت کے بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اصول اور ضابطے پر ہوگا قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کمزور بھی طاقتور کے برابر کا مقام رکھتا ہے یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں فساد کو پھیلنے سے روکتی ہے اس لیے کہ فساد اصل میں طاقتور لوگ پھیلاتے ہیں قانون کی حکمرانی ان کی طاقت کو محدود کر دیتی ہے زندہ قومیں جس قدر کو معاشرے میں سب سے پہلے عام کرتی ہیں وہ یہی رول آف لا ہے ہمیں اگر اپنے ملک میں سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے رول آف لا کو سب سے بڑا مقام دینا ہوگا اس کے بغیر امن اور انصاف کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا